السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 371 یہ بھی نماز کے متعلق سبق ہے دھیان سے سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے دینی ہو یا دنیاوی اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ جل شانو کے حمد و ثنا کرے اور پھر درست شریف پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی اس کی ضرورت ضرور پوری ہوگی یہ حدیث شریف میں آتا ہے دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا ہم اللہ فرجتا ولا حاجتن حاجن اللہ قدیتا یا ارحم الراحمین یہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا یہ وظیفہ بتایا ہے سلاۃ الحاجت اسے کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے اللہ تعالی سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہے اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا اچھا اب لیکن نماز کیسے ہونی چاہیے خوشو خوشو والی نماز ہونی چاہیے اس کے لیے میں شعر ایک پڑھ لیتا ہوں سمجھانے کے لیے سجدے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے سجدے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے اللہ تعالی خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یاد رکھنا اب جو ہے دس مرتبہ آج اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لیجئے دس مرتبہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے دس مرتبہ اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھنے سے شیطان کے مکرو سے اللہ تعالیٰ آدمی کی حفاظت کرتا ہے تو آج دس مرتبہ اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ شیطان کے مقائد سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واخر الحمدللہ رب العالمین